مجھے مجھے ستا رہے ہیں میرا تیرا تیرا تیرا رہے ہیں تمہیں حوصلہ پڑھانا مدنی مدینے والے نکالا

تیرا نہیں سنتا ہی مانگنے والا تیرا

گی کا ان کا کرم رہے کرم کے نہ پوچھو چھوڑو

مالک مختار بنایا فقیروں نار اپنے کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میں اور بھی کچھ فقیر ہو Oh, oh, oh. رن سا مانی مانی مائی مائی گوپا سا

کبھی لوٹایا نہیں مگ مگ مگ ہمیشہ مہرویا یقین رکھیں کہ صرف دربار میں جانے والوں کو ہی نہیں ملا کرتا یہ یقین رکھے کہ صرف وہ جو وہاں ہے دربار میں اسی کو ملے گا نہ دنیا میں جو جہاں ہے ایک مرتبہ پکار کر تو دیکھے اپنی جھولی پھیلا کر تو دیکھے جو آیا بھر بھر کے دیا جو آیا بھر بھر کے دیا محروم کو یہ لوٹایا نہیں ہجرے نبی میں کہاں بے اثر گئی پہ جو ہم یہاں تو مدی نے خبر گئی فریاد امتی جو کرے حال زار نے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیا میں کہیں بھی ہوں اور ہمیں نہ ملے کیسے ہو سکتا ہے میرے آقا تو رحمت للعالمین ہے آپ کو سارے جہانوں کا رح... سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے آپ تو ہمارے نبی ہے ہم نہیں ہے دربار میں تو کیا ہوا میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس سن لو میری پکارا کا تو جو جہاں بھی ہو تصوری تصور میں بارگاہ رسالت یعنی میں حاضر ہو جائے فقیروں

نے نظر مانگ لو سب سے گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو مانگنے کا آج کی رات ہے پکی جات لگانا مدن مدینے والے پتی رو بسا تم کو گوی رو یا رسول اللہ مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بنے بنے تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے فتیروں میں

اور کیا چاہیے مدنی مدینے والے مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے فقیروں بے نوا ہو اپنے اپنے جھولی

ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں ہیں مغلوب شوانب سے بدکار نہیں ہوتا یہ ساس کی مالا بس ٹوٹنے والی ہے غفلت سے مگر پھر بھی بیدار نہیں ہوتا اے رب کے کبھی پاؤ میرے

حشر کا

ہے یہ امید رضا کا تیری رحمت سے شہا نہ ہو زندہ ہو یہ تو تیرا بندہ ہو کر ہو آپ کا کہا ہوگا گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا عزیز بچے کو مان اس طرح تلاش کرے خدا کا باغ یہی حال آپ کا ہوگا کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوسے کوئی

در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر سب پیا مت کے سی پا بھی بوکی بوکی ملے چوچ رے تام رام چپ چبو ہوا شا شاہ

کیا ہے دوست کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے کاش پر یاد میری سن کے یہ پروائے حضور ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے موقع کیا ہے کون آپ بتا ہے کس پہ بلا ٹوٹی ہے کس مصیبت میں گریب گریب ہے صدمہ کیا ہے کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری کیوں کا بے یہ بے چینی کا رونا کیا ہے اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے جو ملائی کرے مارو جو ملائی مارو ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا کیا ہے سامنا کہر کا ہے دفتر آمال کر پیش کر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے آپ سے کرتا ہے فریاد کے یا شاہ شاہ بندہ بے کس رنگ وقفہ کیا ہے اب کوئی تم میں گرفتارے بلا ہوتا ہوں آ جائے تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے سن کے یہ عرض میری بیرے کرم جوش میں آ

فرشتے کہے رہے رہے ماتا اکنے والا حشر کا پودا چاہیے یہ سما واہ یہ میں اٹھے شور کے واہش میں پر دور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے خدا ہو جا شادی روشا